ہی حد سے گزر جانے والے انہوں نے جواب دیا کہ اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت نہ خوش ہوں میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لیجئے جو یہ کرتے ہیں بس ہم نے لوت کو اور ان کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے ان میں کے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بے شک آپ کے پروردگار وہی ہیں جو غلبے والے ہیں اور مہربانی والے ہیں عیقہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعائب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں تو تم اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمبرداری کرو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا اجر تمام جہان کے پالنے والے اللہ کے پاس ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم لوت کی بدخصلتی لوت علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو ان کی خاص بدکاری سے روکا کہ تم مردوں کے پاس شہوت سے نہ آؤ ہاں اپنی حلال بیویوں سے خواہش پوری کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا ہے رب کی مقررہ حدوں کا ادب و احترام کرو اس کے جواب میں ان کے پاس یہی تھا کہ اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان پاک باز لوگوں کو تو الگ کر دو یہ دیکھ کر لوت علیہ السلام نے ان سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے اس برے کام سے ناراض ہوں میں اسے پسند نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی اور اپنی اور اپنے گھرانے کی نجات طلب کی اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات دی مگر آپ کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور انہی کے ساتھ تباہ ہوئی جیسے کہ سورہ آراب سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی تفصیل بیان گزر چکا ہے لوت علیہ السلام اپنے ماننے والے اہل ایمان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس بستی سے چل کھڑے ہوئے حکم تھا کہ آپ کے نکلتے ہی ان پر عذاب آئے گا اس وقت پلٹ کر ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں پھر ان سب پر عذاب برسا اور سب برباد کر دیے گئے ان پر آسمان سے سنگ باری ہوئی اور ان کا انجام بد ہوا یہ بھی عبرتناک واقعہ ہے ان میں سے بھی اکثر بے ایمان تھے رب کے غلبے میں اللہ کے رحم میں کوئی شک نہیں شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے باز یہ لوگ مدین کے رہنے والے تھے شعیب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے آپ کو ان کا بھائی صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس آیت میں ان لوگوں کی نسبت ایکا کی طرف کی ہے جسے یہ لوگ پوجتے تھے ایکا کا ایک درخت تھا یہی وجہ ہے کہ جیسے اور نبیوں کو ان کی امتوں کا بھائی فرمایا انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا ورنہ یہ لوگ بھی انہی کی قوم میں سے تھے بعض لوگ جن کے ذہن کی رسائی اس نقطے تک نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی قوم میں سے نہ تھے اس لیے شعائب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں فرمایا گیا یہ اور ہی قوم تھی شعائب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ان لوگوں کی طرف بھی بعض کہتے ہیں کہ ایک تیسری امت کی طرف بھی آپ کی بحثت ہوئی تھی چنانچہ اکریمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ نہیں بھیجا سوائے شعائب علیہ السلام کے کہ ایک مرتبہ انہیں مدین والوں کی طرف بھیجا اور ان کی تکذیب کی وجہ سے انہیں ایک چھنگاڑ کے ساتھ ہلاک کر دیا اور دوبارہ انہیں ایکا والوں کی طرف بھیجا اور ان لوگوں کی تقزیب کی وجہ سے ان پر سائے والے دن کا عذاب آیا اور وہ سب برباد ہوئے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے راویوں میں اسحاق ابن بشر کاہلی ہے جو ضعیف ہے قطع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رس اور اصحاب ایکا قوم شعیب علیہ السلام ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اصحاب ایکا اور مدین ایک ہی ہیں واللہ عالم یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم مدین اور اصحاب ایکا دو قومیں ہیں اور ان دونوں امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا لیکن یہ حدیث غریب ہے اور اس کے مرفوع ہونے میں کلام ہے بہت ممکن ہے کہ یہ موقوف ہی ہو صحیح امر یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی امت ہیں دونوں جگہ ان کے وصف الگ الگ بیان ہوئے ہیں گروہ ایک ہی ہے اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دونوں قصوں میں شعیب علیہ السلام کا واز ایک ہی ہے دونوں کو ناپ تول صحیح کرنے کا حکم دیا ہے